السلام علیکم students I am Waseem Ikram this is the eighteenth lecture in series of lectures on digital logic design کیسے ہیں آپ انشاءاللہ اچھے ہوں گے پچھلے لیکچر میں ہم نے ڈسکشن شروع کی تھی ملٹی پلیکسز پہ ملٹی پلیکسز ہم نے بتایا تھا ڈیٹا سلیکشن کے لیے استعمال ہوتے ہیں آج بھی اس پہ ڈسکشن کنٹینیو رہے گی پر اس سے پہلے let us talk about the topics which we discuss in the last lecture in the last lecture we talk about decoder decoders کیا ہیں بیسکلی ہم نے ایک ایپلیکیشن جو امپورٹنٹ ایپلیکیشن ہے ڈیوائس سلیکشن کی کمپیوٹر سسٹم میں یا کسی ڈیجیٹل سسٹم میں ڈفرنٹ ڈیوائسز ہوتی ہیں ان کو کیسے سلیکٹ کریں گے using a decoder basically decoder کیا ہے اس کے کچھ انپٹس ہیں کچھ آؤٹ پٹس ہیں ان پٹ پہ ایک تھری بٹ کوڈ یا فور بٹ کوڈ یا ٹو بٹ کوڈ آپ اپلائی کریں گے اس کی وجہ سے آؤٹ پٹ پہ ایک آؤٹ پٹ پن سلیکٹ ہو جائے گی وہ اگر آؤٹ پٹ پین آپ کسی ڈیوائس کے ساتھ کنیکٹ کر دیں اس کے چپ انیبل کے ساتھ تو وہ ڈیوائس سلیکٹ ہو جائے گی so in last lecture we talk about a three to eight decoder three to eight decoder کیا ہے بیسکلی اس کے تین ان پٹس ہیں اور آٹھ آؤٹ پٹس ہیں اگر آپ کوئی بھی تھری بٹ کوڈ اپلائی کریں ان پٹ پہ اس کی وجہ سے ایک کورسپونڈنگ آؤٹ پٹ سلیکٹ ہو جائے گا for example zero one zero آپ اپلائی کرتے ہیں so output two select ہو جائے گا کیونکہ zero one zero represents the code two اسی طرح اگر ون ون ون اپلائی کرتے ہیں which represent seven the seven output would be selected اگر آپ کو مزید آؤٹ پٹس چاہیے three to eight decoder میں صرف آٹھ آؤٹ پٹس ہیں اگر سولہ آؤٹ پٹ چاہیے پھر کیا کریں گے بیسکلی آپ دو three to eight decoder جو ہیں ان کو آپ ملا کے جوڑ کے ایک four to sixteen decoder بنا سکتے ہیں سو اس کے چار پٹس ہوں گے ایک four bit binary code apply کریں گے ان میں سے ایک آؤٹ پٹ جو ہے وہ سلیکٹ ہو جائے گا اس کے بعد ہم نے بات کی تھی ایک کافی انٹرسٹنگ اپلیکیشن تھی ہم اگر ڈیکوڈر کو یوز کریں اس سے ایک فنکشن بھی جنریٹ کر سکتے ہیں so again we three to eight decoder کی اگر ایگزامپل لیں اس میں سو سے زیرو ون زیرو اپلائی کرتے ہیں زیرو ون زیرو سے کیا سلیکٹ ہو رہا ہے سیکنڈ آؤٹ پٹ سلیکٹ ہو رہا ہے ون ون ون اپلائی کرتے ہیں کیا ہو رہا ہے سیونتھ آؤٹ پٹ سلیکٹ ہو رہا ہے سو لیٹ سپوز کہ ہمارے پاس ایک بولین ایکسپریشن ہے جس میں منٹم ٹو اور منٹم سیون ہے ہم کیا کریں گے ڈی کوڈر جو three to eight decoder ہے اس کے آؤٹ پٹ کا جو سیکنڈ پن ہے سیکنڈ آؤٹ پٹ ہے اور جو سیونتھ آؤٹ پٹ ہے ان دونوں کو ایک اور گیٹ کے تھرو کونیکٹ کر دیں گے so whenever we apply the input two اور seven at the input of decoder the OR gate output would be a one so basically ہم کیا کر رہے ہیں ایس او پی جو ایکسپریشن ہے بولین ایکسپریشن ہے وہ امپلیمنٹ کر رہے ہیں using the three to eight decoder اسی طرح جو ہے پروڈکٹ آف سم فارم جو بولین ایکسپریشن ہے وہ بھی ہم امپلیمنٹ کر سکتے ہیں ڈیکوڈر کے ساتھ اس کے بعد ہم نے بات کی تھی B C D to seven segment decoder B C D to seven segment decoder تھوڑا سا ڈفرنٹ ہے باقی ڈیکوڈر سے باقی ڈیکوڈر میں تو ایک آؤٹ پٹ سلیکٹ ہو رہا ہے B C D to seven segment decoder میں ملٹیپل آؤٹ پٹس ایکٹیویٹ ہوتے ہیں سو so, ہم نے یہ کہا تھا کہ اگر آپ نے ڈیجٹ سیون ڈسپلے کرنا ہے تو آپ بی سی ڈی سیون کا کوڈ ان پٹ پہ اپلائی کریں گے اور جو کورسپونڈنگ سیگمنٹس ہیں جن کو آن ہونا چاہیے وہ ایکٹیو ہائی ہو جائیں گے ون ہو جائیں گے اس میں so B C D to seven segment decoders کے اگین ملٹیپل ان پٹس ہیں ملٹیپل آؤٹ پٹس ہیں پر multiple outputs at a time activate ہوتے ہیں جو کہ uh, باقی ڈیکوڈرز میں نہیں ہو رہے B C D to seven segment decoder ہم نے شروع میں یاد ہو ایکسپریشن نکالی تھیں ہر سیگمنٹ کے ساتھ تو آپ جو ہے سمپل اینڈ اور انورٹر کے ساتھ آپ امپلیمنٹ کر سکتے ہیں سات circuit for each of the seven segment ہم نے پچھلے لیکچر میں اسٹڈی کیا تھا کہ آپ کے پاس اگر ایم ایس آئی جو ہے میڈیم اسکیل انٹیگریٹڈ فارم میں بھی ایک B C D to seven segment decoder ہے جو زیادہ آپٹیمائزڈ ہے اگر آپ بولین ایکسپریشنز دیکھیں جو ہم نے ڈیرائیو کی تھیں مختلف سیگمنٹ کے لیے اس میں بہت ساری ٹرمز کامن ہیں سو یہ جو ایم ایس آئی فارم میں B C D to seven segment decoder ہے یہ آپٹیمائزڈ ہیں جو کامن ٹرمز ہیں ان کو نکال دیا ہوا جو ایک آخری ہم نے ڈیکوڈر دیکھا تھا وہ تھا B C D to decimal decoder اسی طرح جو باقی ہیں ان پٹ جو ہے چار بٹ ہے بی سی ڈی ہے آؤٹ پٹ جو ہے دس آؤٹ پٹس ہیں ڈیسیمل سو آپ زیرو سے نائن کوئی فور بیٹ نمبر اپلائی کریں گے ان پٹ پہ دس آؤٹ پٹ ہیں ان میں سے ایک آؤٹ پٹ لائن ایکٹیویٹ ہو جائے گی after the decoders we talk about encoders encoder جو ہے basically it's the opposite of decoder encoders کے ملٹیپل پٹس ہیں اور ملٹیپل آؤٹ پٹس ہیں سو لٹ سے ایک ایٹ ٹو تھری انکوڈر ہے ایٹ ٹو تھری کے آٹھ ان پٹ ہوں گے تھری آؤٹ پٹس ہوں گے کام کیسے کرتا ہے بیسکلی آپ نے آٹھ میں سے کسی ایک ان پٹ کو ایکٹیویٹ کرنا ہے جو بھی ان پٹ ایکٹیویٹ کریں گے اس کے آؤٹ پٹ پہ اس کا کوڈ آ جائے گا سو لیٹ سے آپ نے تھرڈ ان پٹ ایکٹیویٹ کیا ہے آؤٹ پٹ پہ زیرو ون ون آ جائے گا indicating that the third input has been selected اسی طرح لیٹ سے آپ ففتھ ان پٹ سلیکٹ کرتے ہیں تو آؤٹ پٹ پہ ون زیرو ون کوڈ آ جائے گا representing the input five simple جو انکوڈر ہے اس میں ہم نے ایک پرابلم ڈسکس کی تھی اگر آپ کے سائملٹینیسلی ایک سے زیادہ ان پٹ سلیکٹ ہو جاتے ہیں لت سے دوسرا والا اور چھٹا والا سکس جو ہے وہ اگر ان پٹ سلیکٹ ہو جاتے ہیں تو کوڈ کیا آئے گا بیسکلی دونوں کا کوڈ اکٹھا آئے گا سو سیکنڈ ان پٹ کا کوڈ کیا آنا چاہیے زیرو ون زیرو آنا چاہیے سکس کا کیا آنا چاہیے زیرو ون ون آنا چاہیے تو ریزلٹنٹ کیا آئے گا زیرو ون ون آئے گا وچ از انکوریکٹ تو اس پرابلم کو ختم کرنے کے لیے ہم نے کیا بات کی تھی ہم نے کہا تھا کہ پرائیورٹی ان کوٹرز ہوں گے پرائیورٹی ان کوٹرز بیسکلی ہر ان پٹ کی ایک پرائیورٹی اسائن کر دی ہے وہ کیسے کی ہے ہم نے ایک بولین ایکسپریشنز ڈیرائیو کی تھی تو اس کے تھرو ایک ہم پرائیورٹی اسائن کر رہے ہیں سو so, جو سیونتھ ان پٹ لائن ہے اس کی پرائیورٹی زیادہ ہے as compare to six and similarly six کی پارٹی جو ہے ففتھ سے سو سے سکس اینڈ ٹو دو ان پٹس جو ہے سائملٹینیسلی سلیکٹ کیے تو سکس ان پٹ کا کوڈ آئے گا سیکنڈ کا نہیں آئے گا اسی طرح ہم نے بات کی تھی کہ اگر آپ کے پاس دو ان کوڈرس ہیں لیٹ سے ایٹ ٹو تھری اور آپ سکسٹین ٹو فور بنانا چاہ رہے ہیں وہ کیسے کریں گے بیسکلی آپ two eight to three encoders کو اکٹھا جوڑ کے آپ امپلیمنٹ کر سکتے ہیں سکسٹین ٹو فور انکوڈر بنا سکتے ہیں اس میں ایک جو انٹرسٹنگ انکوڈر تھا وہ تھا basically decimal to B C D encoder decimal to B C D encoder کے دس ان پٹ ہوں گے چار آؤٹ پٹس ہوں گے سو ان دس میں سے کوئی بھی آپ ایک انپٹ سلیکٹ کریں گے لیٹ سے تھرڈ انپٹ سلیکٹ کرتے ہیں آؤٹ پٹ پہ کیا آئے گا زیرو زیرو ون ون کیونکہ فور بیٹ آؤٹ پٹ ہے تو وہ کوڈ آ جائے گا ریپرزینٹنگ دی تھرڈ ان پٹ استعمال کہاں کر رہے ہیں بیسکلی ہم نے ایک اپلیکیشن اسٹڈی کی تھی ایک کی پیڈ ہے جس میں ڈیجٹس ہیں زیرو سے نائن وہ آپ لگ سے کوئی بھی ڈیجیٹل سسٹم ہے یا کمپیوٹر ہے اس میں آپ ان پٹ ڈیٹا کرنا چاہ رہے ہیں تو کیا کریں گے آپ کو ایک کی پیڈ یا کی بورڈ کنیکٹ کرنا پڑتا ہے اب جو بھی آپ بٹن دبائیں گے اس کا ایک فور بٹ کوڈ آنا چاہیے جو کہ آگے جو ہے ڈیجیٹل سسٹم پروسیس کر پائے اس میں سو uh, جو ایک decimal to B C D encoder ہے اس کا مین پرپز وہی ہے کہ آپ ایک کی پیڈ اس کے ان پٹس پہ کنیکٹ کر دیں گے جو بھی کی پریس کریں گے اس کا corresponding B C D number جو ہے آؤٹ پٹ پہ آ جائے گا انکوڈرس کے بعد ہم نے ملٹی پلیکسر پہ ڈسکشن شروع کی تھی ملٹی پلیکسر ہم نے بتایا تھا کہ اگین ملٹیپل ان پٹس ہوتے ہیں اور ایک آؤٹ پٹ ہوتا ہے کچھ سلیکٹ لائنس ہیں ان پٹ سلیکٹ لائنس ہیں جن کی مدد سے ہم کوئی ایک سا ان پٹ سلیکٹ کر لیتے ہیں اور اس پہ جو بھی انفارمیشن ہے جو بھی ڈیٹا ہے ون ہے زیرو ہے وہ روٹ کر دیتے ہیں آؤٹ پٹ پہ سو so, اسی لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ ملٹی پلیکسر کو ایز اے ڈیٹا سلیکٹر بھی کہا جاتا ہے so you have multiple sources اور ایک ڈیسٹینیشن ہے ہم نے یہ بتایا تھا کہ آپ کے پاس اگر کمپیوٹر ہے اس میں ایک A L U important circuit ہے اس کے دو ان پٹ ہوتے ہیں جو انفارمیشن uh, جن پہ اے ایل یو نے آپریشن uh, پرفارم کرنا ہے وہ ڈفرینٹ رجسٹرز پہ یا ڈفرینٹ اسٹوریج اسپیسیز میں انفارمیشن uh, پڑی ہوئی ہے سو آپ کوئی سی بھی دو پیسز آف انفارمیشن اٹھا کے آپ کنیکٹ کر سکتے ہیں اے ایل یو کے ان پٹ پہ سو ادھر بیسکلی یہ ملٹی پلیکسز یوز ہو رہے ہوں گے لٹ سے فور اسٹوریج اسپیسیز ہیں تو آپ کے پاس ایک four into one multiplexer ہونا چاہیے جو چار ان پٹس ہیں وہ چار اسٹوریج اسپیسیز کے ساتھ کنیکٹ ہوں گے اور جو آؤٹ پٹ ہے وہ اے ایل یو کے ان پٹ پہ کنیکٹ ہوگا اس میں پچھلی دفعہ ہم نے فور ٹو ون کی بات کی تھی اس کے بعد ہم نے ایک جو M S I commercially available chip ہے وہ دیکھا تھا بیسکلی اس چپ میں دو four to one multiplexers ہیں سو اس کے چار ان پٹ ہیں ایک آؤٹ پٹ ہے دو جو ہیں ان پٹ سلیکٹ ہیں اور ایک چپ انیبل ہے ملٹی پلیکسز جو ہیں ڈفرینٹ کانفیگریشنز میں اویلیبل ہیں ڈفرینٹ ٹائپ کے ڈفرنٹ سائزز کے ڈفرینٹ ملٹی پلیکسز کو آپس میں ڈفرینٹ طریقوں سے کونیکٹ کیا جاتا ہے آپ کے ریکوائرمنٹ کے حساب سے سو so, آج ہم دیکھیں گے کچھ اور کنفیگریشنز کو اور ان کو آپس میں کنیکٹ کر کے ایکسپینڈ کریں گے لت سے آپ کے پاس four to one multiplexer ہے اگر آپ کو ایٹ ٹو ون چاہیے سکسٹین ٹو ون چاہیے وہ کیسے امپلیمنٹ کریں گے دوسری چیز ہم دیکھیں گے کہ اگر لت سے ڈیٹا ٹائپ جو ہے وہ ملٹیپل بٹ کا ہے آپ نے پروگرامنگ میں پڑھا ہوگا ڈفرینٹ کورسز میں پڑھا ہوگا کہ جو انفارمیشن ہے وہ ہم بائٹ کی فارم میں یوز کرتے ہیں پروسیس کرتے ہیں it's it's collection of bits basically یا نیبل ہے چار بٹ کا ایک کوانٹٹی ہے یا ایٹ بٹ کی بائٹ ایک کوانٹٹی ہے یا ورڈ ہے یا لانگ ورڈ ہے سو لت سے آپ کے پاس بائٹس کہیں اسٹور ہیں ان میں سے ایک آپ نے سلیکٹ کرنی ہے اس کو یوز کرنا ہے تو ادھر کیسے سلیکٹ کریں گے بیسکلی آپ کو ایک ملٹی پلیکسر چاہیے ہوگا جس کے دو انپٹ ہونے چاہیے اور ہر انپٹ جو ہے ایٹ بٹ کا ہونا چاہیے اسی طرح آؤٹ پٹ جو ہے وہ ایٹ بٹ کا ہوگا let start by looking at a two input four bit multiplexer two input four bit multiplexer کیا ہوگا کتنے انپٹس ہونے چاہیے کتنے آؤٹ پٹس ہونے چاہیے well it's a two input so that means دو ان پٹس ہو سکتے ہیں دو ڈفرنٹ ڈیٹا ڈیٹا کونیکٹ کر سکتے ہیں ملٹی پلیکسر کے ان پٹ پہ four bit input that means دونوں جو ان پٹس ہیں وہ فور بٹ ایچ ہیں so that means total input lines جو ہیں وہ آٹھ ہیں آؤٹ پٹ کتنی ہے فور بٹ آؤٹ پٹ ہوگا اس کے علاوہ اور کون سے پنس چاہیے بیسکلی ایک سلیکٹ ان پن چاہیے وہ ایک ہی ہوگی اگر زیرو ہوگا تو پہلا ان پٹ سلیکٹ ہو جائے گا اگر ون ہوگا دوسرا ان پٹ سلیکٹ ہو جائے گا اس کے علاوہ ایک جنرل چپ سلیکٹ لائن چاہیے ہوگی جو پورے چپ کو ایکٹیویٹ کر دے گی یا ڈی ایکٹیویٹ کر دے گی so let suppose you have two four bit quantities ایک جو کوانٹٹی ہے وہ آپ سے ان پٹ اے پہ اپلائی کریں گے جو فور بٹ کا ہے دوسری کوانٹٹی جو ہے فور بٹ کی وہ آپ ان پٹ بی پہ اپلائی کریں گے by activating the select input zero پہ کریں گے جو اے کوانٹٹی ہے فور بٹ کی وہ آؤٹ پٹ پہ آپ کے پاس آ جائے گی اگر سلیکٹ ان پٹ ون رکھیں گے جو بی پہ فور بٹ کوانٹٹی ہے وہ آؤٹ پٹ پہ آ جائے گی let have a look at two input four multiplexer ہے اس کا فنکشن ٹیبل دیکھتے ہیں اور اس کا سرکٹ دیکھتے ہیں let's look at the function table of a two input four bit multiplexer in you see two columns G and S G represent the chip select it's active low so when one the chip is not select whenever it is zero the chip is select ایس جو ان پٹ ہے وہ سلیکٹ کر رہا ہے دو ان پٹ میں سے یا اے ان پٹ سلیکٹ کرے گا یا بی ان پٹ سلیکٹ کرے گا سو اگر ایس زیرو ہے ان پٹ اے سلیکٹ ہو رہا ہے اگر ایس ون ہے ان پٹ بی سلیکٹ ہو رہا ہے پہلی رو میں آپ کو نظر آ رہا ہے جی جب ون ہے ایس زیرو ہو جائے ون ہو جائے it doesn't matter because the chip is not selected output پہ you see one Y two Y three Y four Y یہ جو چار بٹس ہیں یہ چار آؤٹ پٹ بٹس ہیں so when S is zero and G is zero you see one A two A three A four A at the output similarly when G is zero the chip select and S is one the second input is available at the output so one B two B three B and four B at the output let us now have look at دیگر فور بیٹ ملٹیپلیکس چار آر گیٹ نظر آ رہے ہیں آؤٹ پٹ پہ one Y two Y three Y and four Y ان چاروں اور گیٹ کے ان پٹ پہ دو دو اینڈ گیٹس کنیکٹ ہوئے ہیں جو اوپر والے اینڈ گیٹس ہیں ان کے ساتھ آپ کو input one A two A three A and four A نظر آ رہا ہے اور جو نیچے والے اینڈ گیٹس ہیں ان کے ساتھ ان پٹ آپ آپ کو نظر آ رہا ہے one B two B three B and four B اوپر ٹاپ لیفٹ کارنر پہ دو اینڈ گیٹ نظر آ رہے ہیں جن کے دونوں ان پٹس جو ہیں ان پہ ببلس ہیں سو so بیسکلی یہ دونوں نور گیٹس ہیں uh, جب جی زیرو ہے اینڈ ایس زیرو ہے سو so پہلے والا جو اینڈ گیٹ ہے جس کے دو ان پٹ پہ ببلس ہیں اس کا آؤٹ پٹ ون ہو جائے گا اس سے کیا ہوگا جو اور گیٹ کے ان پٹ پہ اینڈ گیٹ لگے ہوئے ٹاپ والے that is one A two A three A four A وہ ایکٹیویٹ ہو جائیں گے so that means whatever the input at one A two A three A four A that would be routed to the output so it would be available at one Y two Y three Y and four Y respectively اسی طرح اگر جی زیرو ہے اور ایس ون ہے سو ٹاپ لیفٹ کا جو سیکنڈ گیٹ ہے وہ ایکٹیویٹ ہو جائے گا اس کے آؤٹ پٹ پہ ون آ جائے گا اس سے کیا ہوگا جو اور گیٹ کے ان پٹ پہ جو سیکنڈ گیٹ اینڈ گیٹس ہیں that is one B two B three B and four B وہ والے گیٹس سلیکٹ ہو جائیں گے so that means second input جو ہے one B two B three B four B وہ اویلیبل ہو جائے گا آؤٹ پٹ پہ one Y two Y three Y and four Y پہ have looked at a two input four ملٹی پلیکسر بیسکلی جس کے دو ان پٹ ہیں چار بیٹ کے اور ایک آؤٹ uh, پٹ ہے چار بیٹ کا look at few example how we can form large multiplexes. پچھلی دفعہ اگر آپ کو یاد ہو ہم نے ایم ایس آئی چپ ایک دیکھا تھا جس میں فور ٹو ون فور پٹس تھے ایک آؤٹ پٹ تھا اس قسم کے دو جو ملٹی پلیکسز تھے ایک ہی آئی سی میں تھے لیٹ سپوز کہ آپ کی کوئی ایک اپلیکیشن ہے کوئی ریکوائرمنٹ ہے جس میں آپ کو eight to one multiplexer چاہیے ایٹ پٹس ہونے چاہیے اور ایک آؤٹ پٹ ہونا چاہیے ہم نے اسٹڈی کیا ہے four to one multiplexes M S I chip دیکھا تھا جس میں ایک چپ میں دو four to one multiplexes تھے ہم کیا ان دونوں کو جوڑ کے ایک ایٹ ٹو ون بنا سکتے ہیں ویل یس وی کین کیسے بنائیں گے اگر فور ٹو ون آپ کو یاد ہو اس کے آف کورس فور انپٹس ہیں ایک آؤٹ پٹ ہے دو سلیکٹ انپٹس ہیں اے اینڈ بی اور ایک چپ سلیکٹ ہے سو so, کیونکہ دو آپ کے پاس four to one multiplex تھے دو چپ سلیکٹ تھے جو اے بی سلیکٹ انپٹس ہیں وہ دونوں کو ایک ساتھ جڑے ہوئے ہیں اب eight to one multiplexer جو ہے اس کے آٹھ انپٹس ہیں تو ان میں سے کسی ایک کو سلیکٹ کرنے کے لیے کتنے سلیکٹ پٹس چاہیے آپ کو تین چاہیے سو اے بی سی ہونا چاہیے اب سی کہاں سے لائیں گے بیسکلی اگر آپ دونوں کے چپ سلیکٹ جو ہیں جی جو ہیں ان کو آپس میں کونیکٹ کر لیں ایک کے ساتھ انورٹر لگا دیں اور ایک کو اسٹریٹ فارورڈ اسی طرح کونیکٹ کر دیں اور وہ جو ان پٹ پن ہے اس کو سی کہہ دیں سو بیسکلی یہ اے بی سی تین ان پٹ ہو جائیں گے سی اگر زیرو ہے تو جو ایک ملٹی پلیکسر ہے پہلا والا جو ہے وہ سلیکٹ ہو جائے گا اگر سی ون ہے دوسرا والا سلیکٹ ہو جائے گا اے اور بی یوز ہوں گے جو پہلے والے کے چار ان پٹس ہیں اور جو دوسرے والے کے چار ان پٹس ہیں ان کو سلیکٹ کرنے کے لیے اچھا جو آؤٹ پٹ ہیں دونوں four to one multiplexes کے وہ دو آؤٹ پٹس ہیں اب ملٹی پلیکسر کا تو ایک آؤٹ پٹ ہونا چاہیے تو ادھر کیا کریں گے بیسکلی آپ ایک ٹو ان پٹ اور گیٹ لگائیں گے سو دونوں ملٹی پلیکسر کے جو دو آؤٹ پٹس ہیں وہ اور گیٹ کے ساتھ کنیکٹ کر دیں گے آپ کے پاس eight to one multiplexer آ گیا sixteen to one multiplexer کیسے بنائیں گے اگین کافی آسان ہے آپ اس طرح کے چار جو ہیں four to one multiplexer connect کریں گے کیسے کنیکٹ کریں گے بیسکلی سکسٹین انپٹ ہے تو آپ کو سلیکٹ پٹ سلیکٹ کتنے چاہیے A B C and D چاہیے چار چاہیے آؤٹ پٹ آف کورس ایک ہونا چاہیے سو so پہلے تو سے آؤٹ پٹ کو ہم uh, چار کو ملا کے ایک کرتے ہیں کیسے کرنا ہوگا بیسکلی ایک فور ان پٹ اور گیٹ لیں گے جن سے چاروں ان پٹ کنیکٹ کر دیں گے اور ایک آؤٹ پٹ آ جائے گا اب جو چار فور ٹو ون ملٹی ہیں ان کے چار چپ سلیکٹ ان پٹس ہیں جی جو ہیں اگر پہلے چار ان پٹ میں سے سلیکٹ کرنا ہے تو دیٹ مینس آپ نے پہلا ملٹی پلیکس سلیکٹ کرنا ہوگا اگر نیکسٹ فور ان پٹس میں سے آپ نے کوئی ایک ان پٹ سلیکٹ کرنا ہے دیٹ مینس دوسرا آپ نے سلیکٹ کرنا ہوگا اسی طرح تیسرا یا چوتھا سو پہلا دوسرا تیسرا یا چوتھا یہ جو چار ملٹی پلیکسز ہیں ان کو کیسے سلیکٹ کریں گے بیسکلی آپ کو ایک ڈی کوڈر چاہیے two to four decoder two to four decoder کے ان پٹ پہ آپ دو سنگلس دیں گے ان کو سی اینڈ ڈی کہہ لیں اگر سی ڈی زیرو زیرو ہے تو ڈی کوڈر کا آؤٹ پٹ کیا ہوگا جو پہلا والا آؤٹ پٹ ہے وہ زیرو ہوگا یا ون ہوگا وہ ایکٹیویٹ ہو جائے گا اگر آپ کا ڈیکوڈر کے ان پٹ پہ ون ون ہے تو جو ڈیکوڈر کا چوتھا والا آؤٹ پٹ ہے وہ ایکٹیویٹ ہو جائے گا ڈی کوڈر کے جو چار آؤٹ پٹس ہیں وہ آپ چاروں ایک ایک کر کے جو چار ملٹی پلیکسر کے چپسٹ کرتے ہیں so now if C D is zero the first multiplexer is going to be selected اب اس کے ان پٹس کیسے سلیکٹ کریں گے وہ اے بی کے ساتھ ہو رہے ہیں اس میں if the input C D is one one اب کون سا ملٹی پلیکسر سلیکٹ ہوگا چوتھا والا ملٹی پلیکسر سلیکٹ ہوگا اب اے بی کے اے بی سے آپ ان چاروں میں سے کوئی ایک ان پٹ سلیکٹ کر سکتے ہیں one multiplexer multiplexer جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں اے uh, بی جو ان پٹس ہیں وہ دونوں ملٹی uh, پلیکسز کو سلیکٹ uh, کر رہے ہیں ان کے ان پٹس کو سلیکٹ کرتے ہیں سی جو ان پٹ ہے ایک تو ڈائریکٹلی آپ نے جو پہلا والا ملٹی پلیکسر ہے اس کے چپ سلیکٹ کے ساتھ کنیکٹ کیا ہوا ہے اور دوسرا جو ہے through a NOT gate select کیا ہوا سو اگر سی زیرو ہے تو دیٹ مینس پہلا والا ملٹی پلیکسر جو ہے جس کے inputs one C zero one C one one C two and one C three ہیں وہ ایکٹیویٹ ہو جائے گا اگر سی ون ہے سو پہلا والا جو ملٹی پلیکسر ہے وہ ڈی ایکٹیویٹ ہو جائے گا اور سیکنڈ والا جو ملٹی پلیکسر ہے جس کے ان پٹس ہیں two C zero two C one two C two and two C three وہ ایکٹیویٹ ہو جائے گا پہلے والے ملٹی پلیکسر کا جو آؤٹ پٹ ہے وہ ون وائی ہے آؤٹ ون لکھا ہوا ہے اور دوسرے والا جو ملٹی پلیکسر ہے اس کا آؤٹ پٹ ہے ٹو وائی آؤٹ ٹو لکھا ہوا ہے اب کیونکہ ملٹی پلیکسر کا ایک آؤٹ پٹ ہوتا ہے there four you use a two input OR gate اور دونوں آؤٹ پٹ جو ہیں اس اور گیٹ کے تھرو کنیکٹ کر کے آپ کے پاس ایف آؤٹ پٹ آ رہا ہے let have look at the function table of a eight to one multiplexer input پہ آپ کے پاس تھری کالمز ہیں سی بی اینڈ اے جس پہ آپ تھری بیڈ کمبینیشن اپلائی کر رہے ہیں زیرو زیرو زیرو سے لے کے ون ون ون ون تک F out output put represents the the of eight to multiplexer so اگر C B A zero zero zero ہے تو پہلے ملٹی پلیکسر کا پہلا ان پٹ سلیکٹ ہو رہا ہے سو وہ آؤٹ پٹ پہ آ رہا ہے one C zero output پہ آ رہا ہے اسی طرح اگر ون زیرو زیرو ہے C B A one zero zero ہے سو سیکنڈ ملٹی پلیکسر کا پہلا output two C zero activate ہو رہا ہے اسی طرح اگر اور دوسرے ملٹی پلیکسر کے جو پٹس ہیں two C zero two C one two C two and two C three دوسرا جو چپ نظر آ رہا ہے اس میں دو اور ملٹی پلیکسز ہیں four to one so all together آپ کے پاس سولہ پٹس آ رہے ہیں اے بی جو ہیں دونوں ملٹی پلیکسر چپس کے اکٹھے کنیکٹ کر دیے ہوئے ایک کوڈر یوز کر رہے ہیں ٹو ٹو فور کوڈر جس کا ایکٹیو ہائی پٹس ہیں اور ایکٹیو لو آؤٹ پٹس ہیں ٹو ٹو فور کوڈر ہے چار آؤٹ پٹس ہیں چاروں آؤٹ پٹس جو ہیں چاروں چپ سلیکٹس جو ہیں ان کے ساتھ کنیکٹ کر دیا اسی طرح چار ملٹی پلیکسر کے جو چار آؤٹ پٹس ہیں وہ کنیکٹ کر دیے ہیں ایک فور ان پٹ اور گیٹ کے ساتھ later suppose C D is zero zero G جو ہے وہ ایکٹیو لو ہے دیٹ مینس ڈیکوڈر سلیکٹ ہو گیا سو سی ڈی اگر زیرو زیرو ہے تو ڈیکوڈر کا پہلا آؤٹ پٹ جو ہے وہ زیرو ہوگا باقی تینوں آؤٹ پٹ جو ہیں ون ہوں گے اگر پہلا آؤٹ پٹ زیرو ہوگا وہ کونیکٹ ہوا ہوا ہے چپ سلیکٹ جو ہے ملٹی پلیکس پہلا والا ملٹی پلیکس کے ساتھ سو so, وہ سلیکٹ ہو جائے گا باقی تینوں ملٹی پلیکسز ڈی ایکٹیویٹ ہو جائیں گے اب اے بی پہ ڈیپینڈ کرتا ہے اگر اے بی ہے لیٹ سے زیرو زیرو تو پہلا ان پٹ جو ہے وہ آؤٹ پٹ پہ آ جائے گا اور وہ اور گیٹ کے ایف آؤٹ پٹ پہ آ جائے گا اسی طرح اگر سی ڈی جو ہے وہ ون زیرو ہے اس کی وجہ سے پہلا آؤٹ پٹ دوسرا آؤٹ پٹ وہ ون ہو جائیں گے ان ایکٹیو ہو جائیں گے تیسرا آؤٹ پٹ جو ہے وہ ایکٹیویٹ ہو جائے گا زیرو ہو جائے گا کیونکہ ایکٹیو لو آؤٹ پٹس ہیں اور چوتھا آؤٹ پٹ جو ہے وہ ون ہوگا ڈی ایکٹیویٹ ہو جائے گا تیسرا آؤٹ پٹ اگر لو ہوگا تو تیسرا ملٹی پلیکس سلیکٹ ہو جائے گا اس کے آؤٹ پٹ پہ کیا آئے گا ڈیپینڈس کہ اے بی آپ نے کیا سلیکٹ کیا اگر اے بی ون ون ہے تو دیٹ مینس تیسرے ملٹی پلیکسر کا چوتھا جو ان پٹ ہے وہ اویلیبل ہوگا آؤٹ پٹ پہ سو چوتھے ان پٹ پہ اگر ون ہے تو آؤٹ پٹ پہ ون آ جائے گا اور گیٹ جو ہے اس کے ساتھ آؤٹ پٹ کونیکٹڈ ہے سو اور گیٹ کے آؤٹ پٹ پہ بھی وہ انفارمیشن آ جائے گی let us have a look at the function table of a sixteen bit multiplexer the G input which is the chip select input of the decoder if it is set to one the decoder is not selected When the decoder is not selected, none of its outputs are active. Therefore, none of the four multiplexes uh, would be selected. C اور ڈی انپٹس جو ہیں وہ ڈیکوڈر کے پٹس ہیں سو so, اگر سی ڈی زیرو ہو پہلا والا ملٹی پلیکسر سلیکٹ ہو رہا ہے سو so, آپ کو آؤٹ پٹ پہ one C zero one C one one C two one C three outputs مل رہے ہیں جو کہ پہلے ملٹی پلیکسر چپ کے ہیں اسی طرح اگر سی ڈی جو ہے ون زیرو ہو دیٹ مینس پہلے والے چپ کا دوسرا ملٹی پلیکسر سلیکٹ ہو رہا ہے so two C zero two C one two C two two C three output پہ آ رہے ہیں جو کہ پہلے والے چپ کے ہیں آؤٹ پٹ پہ کون سا ان پٹ آئے گا وہ ڈیپینڈ کر رہا ہے اے اینڈ بی پہ اسی طرح اگر ڈی کوڈر کا جو ان پٹ ہے سی ڈی جو ہے وہ زیرو ون ہے تو پہلا والا ملٹی پلیکسر دوسرے والے چپ کا وہ سلیکٹ ہوگا تو آؤٹ پٹ پہ آپ کو one C zero one C one one C two and one C three مل رہے ہیں اور اسی طرح اگر ڈی کوڈر کا ان پٹ جو سی ڈی ہے وہ ون ون ہے تو دوسرے والے چپ کا دوسرا ملٹی پلیکسر سلیکٹ ہو رہا ہے آؤٹ پٹ پہ آپ کو 2C0, 2C1, 2C2 ون ٹو اینڈ 2C3 میں سے کوئی ایک ان پٹ ملے گا ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اے بی پہ کیا ہے آئیے ایک آخری ایگزامپل دیکھتے ہیں ملٹی پلیکسر کی let suppose you have two quantities both are eight bit basically دو بائٹ ہیں ان میں سے ایک کو آپ نے سلیکٹ کرنا ہے اور کسی ایک دوسرے سرکٹ کے ان پٹ پہ آپ نے بھیجنا ہے اس کو روٹ کرنا ہے سو آپ کو کس قسم کا ملٹی پلیکسر چاہیے بیسکلی آپ کو two input eight bit multiplexer چاہیے سو لگ سے کوانٹٹی اے جو ہے وہ ان پٹ اے پہ اپلائی کریں گے کوانٹٹی بی جو ہے وہ ان پٹ بی پہ اپلائی کریں گے ان میں سے جو بھی آپ نے کوانٹٹی آگے آؤٹ پٹ پہ بھیجنی ہے وہ سلیکٹ کر لیں گے ہم نے جو ہے two input four bit multiplexer پڑھا ہے so to implement a two input eight bit multiplexer two of these multi have to be connected together connections کون سے کنیکشنس کریں گے آپ بیسکلی جو دونوں کا سلیکٹ انپٹ ہے ایک ہی سلیکٹ انپٹ ہے کیونکہ دو انپٹ ہے تو اگر سلیکٹ انپٹ زیرو ہوگا تو ان پٹ اے سلیکٹ ہو جائے گا سلیکٹ انپٹ بی جو ہے اگر ون ہے تو ان پٹ بی سلیکٹ ہو جائے گا تو دونوں ملٹی پلیکسر کے سلیکٹ انپٹ جو ہے اکٹھے جوڑتے ہیں آپ اگر زیرو ہوگا تو پہلے ملٹی پلیکسر کا جو فور ان انپٹ اے ہے وہ سلیکٹ ہو جائے گا اور دوسرے ملٹی پلیکسر کا فور بٹ ان پٹ اے جو ہے وہ سلیکٹ ہو جائے گا اسی طرح اگر سلیکٹ پٹ ون ہے تو دونوں بی جو ان پٹس ہیں چار بیٹ کے چار بیٹ دوسرے والے کے وہ دونوں اکٹھے سلیکٹ ہو جائیں گے آؤٹ پٹ کو آپ نے آپس میں کچھ اور گیٹ کے ساتھ کنیکٹ کرنا ہے کہ نہیں بیسکلی ادھر آؤٹ پٹ پہ کوئی اور گیٹ لگانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ آؤٹ پٹ پہ آپ کو ایٹ بیٹس مل رہے ہیں تو پہلے چار بیٹس جو ہیں وہ پہلے ملٹی پلیکس سے مل رہے ہیں دوسرے جو چار بیٹس ہیں وہ دوسرے ملٹی پلیکس سے مل رہے ہیں have a a look at the circuit of two input eight bit multiplexer the circuit diagram of the two input eight bit multiplexer is shown the are two chips the select input of both the chips is connected together so when select is zero the input A of both the chips is selected. When S is 1, the input B of both the chips is selected and it is available at the output. In order to activate both the chips, uh, the select input, the chip select input of both the chips has to be activated. So the chip select input G of both the chips is connected together. Uh, when G is set to 0, both chips are activated. When it's set to 1, both chips are deactivated. Let us now uh, have a look at the applications of a multiplexer. There are several uh, very interesting applications. پہلی اپلیکیشن جو ہے ابھی تک ہم بات کرتے آ رہے ہیں ڈیٹا روٹنگ کی بیسکلی آپ کے پاس سیون ان پٹس ہیں ان میں سے ایک ان پٹ سلیکٹ کریں گے جو بھی ڈیٹا ہے وہ آؤٹ پٹ پہ چلا جائے گا دوسری ایک ایگزامپل ہم دیکھیں گے parallel to serial conversion parallel data ہے بائٹ فارم میں ہے اس کو آپ نے کسی ریموٹ لوکیشن پہ ٹرانسمٹ کرنا ہے تو اس کو سیریل فارم میں کرنا ہوگا ملٹی پلیکسر ادھر یوز ہو سکتا ہے فنکشن جنریٹر فنکشن جنریٹر جب ہم نے ڈیکوڈر کیا تھا پڑھ رہے تھے اس میں بھی ہم نے دیکھا تھا کہ ڈی کوڈر کو آپ کنفیگر کر سکتے ہیں ٹو جنریٹ سرٹن فنکشن اسی طرح ملٹی پلیکسر کو بھی یوز کر سکتے ہیں ایک بولین فنکشن کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے لاسٹ ایگزامپل ہم دیکھیں گے آپریشن سیکوینسنگ تو آپریشن سیکوینسنگ جب کریں گے اس وقت ہم میں زیادہ ڈیٹیل میں ایکسپلین کروں گا so let start by looking at the data routing aspect of the multi نا consider a two digit display circuit سے آپ کے پاس ایک کاؤنٹر ہے جس کے دو ڈیجٹس ہیں وہ ڈسپلے ہو رہے ہیں سیون سیگمنٹس پہ سرکٹ بیسکلی کیسے بنے گا آپ کے پاس دو تو ڈیجٹ ہونے چاہیے دو سیون سیگمنٹ ڈیجٹ ہونے چاہیے اور دونوں کے ان پٹ پہ کون سا سرکٹ ہوگا basically B C D to seven segment decoder so ہر دو ڈیجٹ کے ساتھ دو ہی B C D to seven segment decoder circuits ہوں گے سے آپ نے ٹوینٹی ایٹ ڈسپلے کرنا ہے سو موسٹ سگنیفیکینٹ جو ڈیجٹ ہے اس کے B C D to seven segment decoder کے ان پٹ پہ آپ B C D to apply کریں گے جو کنورٹ ہو کے اپروپریٹ سیگمنٹ آن کر دے گا you would see the digit two اسی طرح جو ایٹ آپ نے ڈسپلے کرنا ہے لیس سگنیفیکینٹ ڈیجٹ پہ اس کے B C D to seven segment decoder کے ان پٹ پہ آپ ایٹ اپلائی کریں گے آپ کو آٹھ جو ہے ایٹ نظر آ جائے گا جو سیون سیگمنٹ ڈسپلے ہے سپوز کہ آپ نے ایک ڈیجیٹل کلاک بنانی ہے ڈیجیٹل کلاک میں دو ڈیجٹ تو بتائیں گے آورس اور دو ڈیجٹ بتائیں گے منٹس تو آپ کے پاس چار سیون سیگمنٹ ڈسپلیز ہونے چاہیے اور ان چاروں کے ان پٹس پہ چار B C D to seven segment decoder circuits ہونے چاہیے نا you can implement the same four digit display unit using a multiplexer and single B C D to seven segment decoder basically کیسے ہوگا وہ ہم دیکھتے ہیں ابھی سرکٹ ڈائگرام دیکھتے ہیں اس میں اس سے پہلے ذرا جو سیون سیگمنٹ ڈسپلے ہے اس کو سمجھنا ضروری ہے دو ٹائپ کے سیون سیگمنٹ ڈسپلے ہوتے ہیں common cathode and common anode common cathode کیا ہے بیسکلی اگر آپ سیون سیگمنٹ ڈسپلے کو دیکھیں اس میں سیون سیگمنٹس ہیں اور وہ ایل ای ڈی سات ایل ای ڈی سے بنے ہوئے ہیں ان سارے ایل ای ڈیز کے اگر کیتھوڈ آپ کامن کونیکٹ کر دیں اور اس کو گراؤنڈ کر دیں اور کسی ایک ایل ای ڈیز کو جلانا ہے تو دوسرے اینڈ پہ اگر آپ فائیو وولٹ دیں گے تو وہ سیگمنٹ آن ہو جائے گا سو so, اگر ساروں کے کیتھوڈ کامن ہیں اس کو آپ کہیں گے common cathode display unit seven segment display unit اسی طرح دوسری جو کنفیگریشن ہے اگر ساروں کے سات جو سیگمنٹس ہیں سات جو ایل ای ڈیز ہیں ان ساروں کے اینوڈز اگر کامن کرتے ہیں تو اس کو یوز کرنے کے لیے آپ کو اس کامن پوائنٹ پہ پلس فائیو وولٹ اپلائی کرنا پڑے گا کسی سیگمنٹ کو اگر آپ نے آن کرنا ہے دوسرے اینڈ پہ آپ نے زیرو اپلائی کرنا پڑے گا اس کو کہیں گے آپ common anode let's have a look at the two digit decimal display circuit you see two seven segment displays each seven segment display is to to a B C D seven segment decoder so the most significant display is to the Uh, most uh, significant BCD to 7-segment decoder, and the least significant 7-segment display is connected to another uh, BCD to 7-segment decoder. The output of both the decoders are connected to the respective segments of both the digits. So to display any 2-digit number, the 2 digits are applied at the inputs of the 2 BCD to 7-segment decoders. The appropriate output segments are activated, and the two digit number is displayed on the 2-digit uh, uh, uh, displays. Let us now have a look at the common anode and common cathode 7-segment displays. The figure on the left shows the common anode. The anodes of all the 7 segments are connected together, and to use this particular 7-segment display, the common anode has to be connected to +5V. In order to display the digit 7, segment A, B and C have to be activated. So the input A, B and C have to be connected to ground or 0 volts. D, E, F and G have to be connected to 5 volts. Similarly, looking at the circuit on the right hand side, which is a common cathode circuit, all the cathodes of the 7 segments are connected together. In order to use this circuit, the common cathode has to be connected to the ground and the inputs are applied at the segments A, B, C, D, E, F and G. So to display the number 7, segment A, B and C has to be activated. Since this is a common cathode, therefore A, B and C has to be connected to logic 1 or 5 volts. Segments D, E, F and G would be connected to 0. We have looked at the common cathode and common anode uh, 7 segment displays. Now let us have a look at the implementation of the 2-digit display circuit using a multiplexer. Basically the multiplexer is being as a data routing unit ایک ان پٹ پہ دو نمبرز ہیں ملٹی پلیکسر کے ان کو روٹ کر رہے ہیں آؤٹ پٹ پہ سرکٹ کیا ہوگا بیسکلی ایک B C D to seven segment decoder ہوگا اس کے ان پٹ پہ ایک two input four bit multiplexer لگا ہوا سو ان پٹ اے پہ فور بٹ ان پٹ اے جو ہے اس پہ ایک ڈیجٹ آپ اپلائی کریں گے ان پٹ بی جو ہے four bit input B جو ہے اس پہ سیکنڈ ڈیجٹ آپ اپلائی کریں گے سو لٹ سے ٹوینٹی ایٹ ڈسپلے کرنا ہے اے ان پٹ پہ ٹو ہوگا بی ان پٹ پہ ایٹ ہوگا نا the B C D to seven segment decoder has active high outputs تو آپ کس قسم کا display seven segment display connect کریں گے کامن کیتھوڈ ہوگا یا کامن اینوڈ ہوگا ویل اگر بی سی ڈی کا آؤٹ پٹ جو ہے ایکٹیو ہائی ہے دیٹ مینس کسی سیگمنٹ کو آن کرنے کے لیے وہ 5 وولٹ بھیج رہا ہے یا لاجک ون بھیج رہا ہے so that means common cathode display unit استعمال کرنا پڑے گا so common cathode display unit کو ایکٹیویٹ کیسے کریں گے جس طرح ہم یہ کہہ رہے تھے کہ ڈفرنٹ چپس کو آپ ایکٹیویٹ کرتے ہیں by selecting the enable line of that particular chip اس کو ایکٹیویٹ کرتے ہیں وہ چپ ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے سو کامن کیتھوڈ جو ڈسپلے ہے سیون سیگمنٹ ڈسپلے اس کو ایکٹیویٹ کیسے کریں گے اگر وہ جو کامن کیتھوڈ ہے اس کو گراؤنڈ پہ کونیکٹ کر دیں اگر وہ ہائی ہوگا تو وہ ڈسیبل ہو جائے گا نا looking at the circuit in order to display two you would select the input A of the multiplexer using the select input line وہی سلیکٹ ان پٹ لائن جو ہے وہ کونیکٹ ہو رہی ہے کامن کیتھوڈ کو پہلا جو موسٹ سگنیفیکینٹ ڈیجٹ ہے اسی طرح جو سیکنڈ ڈیجٹ uh, ہے دی لیس سیگنیفیکینٹ ڈیجٹ اس کو بھی وہ سلیکٹ لائن کونیکٹ ہو رہی ہے through an inverter a not gate so اگر آپ ون اپلائی کریں گے تو پھر کیا ہوگا ان پٹ بی ملٹی پلیکسر کا سلیکٹ ہوگا اور uh, جو لیس سگنیفیکینٹ ڈیجٹ ہے وہ سلیکٹ ہوگا تو اس پہ وہ ڈسپلے ہو جائے گا سو آپ نے باری باری کیا کرنا ہے ایک دفعہ آپ موسٹ سگنیفیکینٹ ڈیجٹ کو سلیکٹ uh, کریں گے سلیکٹ انپٹ کے ساتھ that means input A select ہو جائے گا اور وہ موسٹ سگنیفیکینٹ ڈیجٹ پہ ڈسپلے ہو جائے گا اگر آپ سلیکٹ ان پٹ کو ون کر دیں گے ان پٹ بی سلیکٹ ہو جائے گا اور لیس سگنیفیکینٹ ڈیجٹ ساتھ میں سلیکٹ ہو جائے گا تو اس پہ ڈسپلے ہو جائے گا تو یہ باری باری آپ نے ریپڈلی کرنا ہے تاکہ آپ کو دونوں ڈیجٹ ایٹ اے ٹائم نظر آئیں let us have a look at the circuit diagram of the multiplex based two-digit display circuit. A two-digit decimal display uh, circuit using a multiplexer is shown. A single 2-bit uh, 4-input multiplexer is connected to a BCD to 7-segment decoder. The outputs of the BCD to 7-segment decoder are all active high. Two common cathode 7-segment displays are connected. Uh, the 7 segments of both the displays are connected to the outputs of the BCD to 7-segment decoder. The select input of the 2-bit 4-input uh, multiplexer is connected to the common cathodes of both the 7-segment uh, displays. The most significant uh, display is connected directly to the select input, whereas the least significant display, the common cathode of the least significant display unit, is connected through the NOT gate. Now let us assume that select uh, input is set to 0. This means that input A, the number applied at input A, would be made available at the output of the multiplexer. The BCD to 7-segment decoder would convert that into the appropriate segments. That information would be available at both the 7-segment uh, displays. Now, since the select input is 0, therefore the most significant 7-segment display is activated, whereas the least significant 7-segment uh, display is uh, disabled. Therefore, the number would be displayed on the most significant digit. When the select input is set to 1, the B input is selected. It is available at the output of the multiplexer. The BCD to 7-segment decoder would convert it into appropriate segments. That information is available at both the 7-segment displays. Since the select input is 1, therefore through the inverter the common cathode of the least significant digit is activated or set to ground, whereas the common cathode of the most significant digit is set to high, therefore it is deactivated. So the information at input B of the multiplexer is displayed on the least significant digit. From zero to one the multiplexer based display circuit can be expanded to four digit six digits single multiplexer would be used with input single B C D to seven segment decoder be used four digit display four input be applied at the four inputs of the multiplexer and the multiplexed inputs be rapidly سوئچ سو پہلے اے سلیکٹ ہوگا پھر بی پھر سی ڈی دوبارہ سے اے بی سی ڈی اور اے سی سیکوینس میں وہ چلتے جائیں گے so you would see all the four digit display on the four digit display circuit نا let's at another application multiplex parallel to serial conversion آپ کو شو میں یاد ہوگا ہم نے بات کی تھی پیرٹی بیٹس جنریٹ کرنے کی ہم نے یہ کہا تھا کہ اگر آپ کے پاس کچھ انفارمیشن ہے جو ایک اینڈ سے دوسرے اینڈ پہ ٹرانسمٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو اس میں کچھ غلطی ہو سکتی ہے بیٹ ون زیرو ہو سکتی ہے زیرو ون ہو سکتی ہے تو اس کے ساتھ آپ نے پیرٹی بیٹ لگانی ہے بیسکلی جب آپ لانگ ڈسٹینس پہ کوئی چیز آپ بھیجنا چاہ رہے ہیں ٹرانسمٹ کرنا چاہ رہے ہیں میسج تو آپ پیرل فارم میں نہیں بھیجیں گے اس کو سیریز میں کنورٹ کریں گے جنرلی آپ کے جتنے بھی ڈیجیٹل سسٹمز ہیں کمپیوٹرز جو ہیں وہ پیرل ڈیٹا کے ساتھ پروسیسنگ کر رہے ہیں اسٹور کرتے ہیں پروسیسنگ جو ہے پیرل ڈیٹا میں ہو رہی ہے فار ایگزامپل آپ کا بائٹ ویلیو ہے basically it's a combination of eight bits جو پیرل میں ہیں بائٹ اسٹور بھی ایز اے بائٹ فارم میں ہوگا آٹھ بٹس جو ہیں پیرل میں اسٹور ہوں گی ان کی پروسیسنگ جو ہے الگ سے ایڈ کرنا سبٹریکٹ کرنا ہے وہ آٹھ bits at a time add ہوں گی یا سبٹریکٹ ہوں گی اگر آپ نے یہ آٹھ بٹ انفارمیشن جو ہے ریموٹ لوکیشن پہ بھیجنی ہے تو آپ کو آٹھ وائرس چاہیے ہوں گی تاریں چاہیے ہوں گی تو ہر ایک تار پہ ایک بٹ بھیج رہے ہوں گے اگر آپ کے پاس ایک سکسٹین بٹ ویلیو ہے تو آپ کے پاس سکسٹین وائرس ہونی چاہیے نا یہ جو سکسٹین وائر یا ایٹ وائر کا ایک کمیونیکیشن لنک جو ہے یہ پریکٹیکل نہیں ہے مطلب آپ آٹھ تاریں بھیجیں گے ایک اینڈ سے دوسرے اینڈ تک یا سولہ تاریں بھیجیں گے زیادہ ایکسپینسو ہے جتنے بھی کمیونیکیشن سسٹمز ہیں وہ سیریلی ڈیٹا بھیجتے ہیں سو so بیسکلی آپ کے پاس ایک ڈیجیٹل ڈیٹا جو پیرل فارم میں اس کو سیریز میں چینج کرنا ہوگا اور سیریز میں کر کے one bit at a time آپ نے ٹرانسمٹ کرنا ہے سو آپ پیرل ڈیٹا کو لیٹس ایک بائٹ ڈیٹا ہے اس کو سیریل ڈیٹا میں کیسے کنورٹ کریں گے let suppose you have an eight in multi multiplexer eight input ہے اور ایک آؤٹ پٹ ہے آپ کے پاس جو انفارمیشن بھیجنی ہے وہ let suppose it's one one one one zero zero zero zero چار ونز ہیں چار زیروز ہیں وہ آپ کہاں اپلائی کریں گے ایٹ ٹو ون جو ملٹی پلیکسر اس کے ان پٹ پہ اب اس eight to one multiplexer کے جو سلیکٹ لائنز ہیں وہ کتنی ہوں گی بیسکلی تین ہوں گی کیونکہ آٹھ میں سے ایک آپ نے سلیکٹ کرنا ہے سو لیٹ سپوز آپ کی جو تین سلیکٹ ان پٹ لائنز ہیں اس پہ ایک تھری بیڈ کاؤنٹر آپ اٹیچ کرنا ہے کاؤنٹر کو آپ انیشلائز کرتے ہیں تو کاؤنٹر کا آؤٹ پٹ کیا ہوگا زیرو زیرو زیرو ہوگا زیرو زیرو زیرو سے کون سا پٹ ملٹی پلیکسر کا سلیکٹ ہوگا جو پہلا والا ان پٹ ہے وہ سلیکٹ ہو جائے گا اس پہ جو بھی انفارمیشن ہے وہ آپ کے آؤٹ پٹ پہ آ جائے گی لت سے ون ملی سیکنڈ کے بعد وہ کاؤنٹر انکریمنٹ ہو رہا ہے اب انکریمنٹ ہو کے کاؤنٹر کے آؤٹ پٹ پہ کیا آئے گا زیرو زیرو ون اب زیرو زیرو ون کیونکہ سلیکٹ لائنز جو ملٹی ملٹیپلیکسر کی تین اس کے ساتھ کنیکٹڈ ہے اب کیا ہوگا جو نیکسٹ والا انپٹ ہے جو دوسرا پٹ ہے وہ سلیکٹ ہو جائے گا ملٹی پلیکسر کا اب اس پہ جو انفارمیشن ہے وہ آپ کے پاس آؤٹ پٹ پہ آ جائے گی اب دوسرے ملی سیکنڈ کے بعد پھر کیا ہوگا کاؤنٹر دوبارہ سے انکریمنٹ کرے گا اب جو نیکسٹ ویلو ہے وہ جو ہے تھرڈ انپٹ جو ہے ملٹی پلیکسر کا اس کو سلیکٹ کرے گا اس پہ جو بھی ویلو ہوگی وہ آؤٹ پٹ پہ آ جائے گی سو آٹھ ملی سیکنڈ کے بعد باری باری جو آٹھ پٹس ہیں ملٹی پلیکسر کے وہ سلیکٹ ہو رہے ہیں ان پہ جو بھی انفارمیشن ہے وہ آؤٹ پٹ پہ آ رہی ہے so basically you started with an a byte value eight bit parallel value جس کو آپ نے سیریل ویلو میں چینج کر دیا اس میں سو یہ آٹھ پٹ جو ہیں یہ ٹرانسمٹ ہو جائیں گے دوسری ریموٹ لوکیشن پہ ادھر آپ دوبارہ سے اس کو پیرل میں کنورٹ کریں گے اس میں so let's have a look at the circuit with changes اور converts this parallel data into serial data the parallel to serial conversion circuit is shown multiplexers to دیشن zero zero one zero one دینے انف multiplexer zero so the selector counter is connect to the three selects multiplexer so there see connected to the select similarly they are connected to A1 and A0 select inputs of the multiplexer respectively. Uh, the output of the multiplexer is connected to the serial transmission line. So the parallel information is going to be available at the output one bit at a time. A clock is applied to the counter input. So let us assume that the clock increments after every 1 millisecond. So initially the circuit is reset, the output C0, C1, C2 is 000. The I0 input of the multiplexer is selected. What is the data at the input? It is 1. So 1 would be available at the output. Basically 1 is transmitted. In the next millisecond, the counter output would be 1, 0, 0. C0 is 1, C1 and C2 are both zeros. This would select I1 input of the multiplexer. At I1 input of the multiplexer, we have the data value 1 or bit 1, which is uh, routed to the output. So again, another 1 is transmitted. Similarly, in the 8 uh, time periods, starting from 000 and ending at 111, the 8 values 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1 are transmitted one after the other. Let us have a look at the timing diagram of the parallel to serial conversion circuit. C0, C1, C2 indicate the outputs of the counter. So they are incrementing from 0 to 1, 2, 3, 4 and 7. The Y output shows the output of the multiplexer. So during time interval 0 uh, or the first uh, millisecond, input 1 is selected so the output at output Y multiplexer for intervals to the output one for intervals three and four the out similarly for intervals five six put one zero one look the use of the multiplexer to convert parallel data to serial data for onward transmission ایک اور جو انٹرسٹنگ اپلیکیشن ہے ملٹی پلیکسر کی it is used as a function generator ہم نے جب ڈی کوڈر اسٹڈی کیے تھے اس میں بھی ہم نے دیکھا تھا ڈی کوڈر کو آپ یوز کر سکتے ہیں to generate a function to implement a function multiplexer سے کیسے کریں گے let us assume that you have a three variable Boolean function A B and C اس میں تین منٹمس ہیں ایک جو ہے منٹم زیرو ہے ایک منٹم تھری ہے اور ایک منٹم سیون ہے سو بیسکلی منٹم زیرو جو ہے اے بار بی بار سی بار منٹم جو تھری ہے وہ ہونا چاہیے اے بار بی سی اور منٹم سیون جو ہے اے بی سی ہونا چاہیے سو so, اگر ایس او پی فارم میں ایکویشن لکھیں گے یہ تین پروڈکٹ ٹرمز آئیں گی جب بھی ان تینوں میں سے کوئی منٹم پرزینٹ ہوگا آؤٹ پٹ جو ہے فنکشن کا ون ہونا چاہیے اگر آپ ملٹی پلیکسر یوز کریں گے تو کیسے امپلیمنٹ ہوں گی three to basically eight input multiplexer آپ یوز کر رہے ہیں من ٹرم زیرو جو ہے ان پٹ زیرو جو پہلا والا ان پٹ ہے اس پہ آپ نے ون کونیکٹ کر دینا اسی طرح جو ٹرم ان پٹ تھری ہے من ٹرم تھری جس کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں اس پہ بھی آپ نے ون کونیکٹ کر دینا اسی طرح جو آخری والا ان پٹ ہے سیون ان پٹ ہے اس پہ بھی ون آپ نے ان پٹ کونیکٹ کر دینا باقی ان پٹس پہ زیرو آپ کونیکٹ کر رہے ہیں اب آؤٹ پٹ کیا آئے گا ڈیپینڈ کر رہا ہے کہ آپ نے کون سا ان پٹ سلیکٹ کیا ہے لیٹ سے آپ اے بی سی جو سلیکٹ ان پٹ لائنز ہیں ان پہ آپ زیرو زیرو زیرو اپلائی کرتے ہیں سو so, پہلا ان پٹ سلیکٹ ہوگا آؤٹ پٹ پہ کیا آئے گا ون آ جائے گا لیٹ سے آپ جو سلیکٹ ان پٹ پہ آپ اپلائی کر رہے ہیں zero one zero to two input select ہوگا اس پہ کیا آپ نے کنیکٹ کیا ہوا بیسکلی زیرو کونیکٹ کیا ہوا آؤٹ پٹ پہ زیرو آ جائے گا سو دیٹ مینس یہ مین ٹرم جو ہے فنکشن میں انکلوڈیڈ نہیں ہے سو دیٹ مینس کسی بھی فنکشن کو جو standard S O P form ہے اس کی جو ٹرمس پرزینٹ ہے کورسپونڈنگ ان پٹس کی جو ملٹی پلیکسر کے ان پٹس ہیں ادھر ونز آپ لگا دیں گے جو ٹرمس ایبسنٹ ہیں کورسپونڈنگ ملٹی پلیکسر کے ان پٹس پہ زیرو آپ کونیکٹ کر دیں گے have a look at the circuit which this function let have a look at the three variable logic function table the inputs are A B and C the output is Y zero one zero one zero one zero one one one one are present the are mark bias at the output so minterm zero minterm ونٹم two five seven are present how is this function implement using a multiplexer and eight input multiple zero one zero one these inputs represent the output of the function as seen in the function table the able zero to eighty chip the selects three variable zero zero zero the first I zero is selected which is connected to one the output Y would be given similarly second last now I sixteenth to zero so the out pod be ایو دور یو کین امپلیمینٹ ایری variable function use eight put multiplexer view just look at the implementation of a three variable Boolean functioning eight input multiplexer اگر آپ کے پاس فور ویریبل بولین ایکسپریشن ہو آپ کیسے امپلیمنٹ کریں گے ملٹی پلیکسر سے بیسکلی آپ sixteen input multiplexer use کریں گے اسی طرح اگر آپ کے پاس ٹو ویریبل بولین ایکسپریشن ہے وہ آپ امپلیمنٹ کر سکتے ہیں using a four input multiplexer let have a look at the last application کافی انٹرسٹنگ ہے آپریشن سیکوینسنگ کوئی بھی آپ کام کرتے ہیں وہ آپ اسٹیپس میں کرتے ہیں پہلا ایک اسٹیپ کریں گے جب وہ ختم ہو جائے گا then you start with the second step second step جب ختم ہوگا تیسرا اسٹیپ کریں گے اس کے بعد چوتھا پانچواں سو ہر اسٹیپ کی جو ڈیوریشن ہے وہ ڈفرینٹ ہو سکتی ہے سے پہلا جو اسٹیپ ہے دس منٹ ڈیوریشن کا ہے دوسرا جو ہے دو منٹ کا ہے تیسرا پندرہ منٹ کا انڈسٹریل پروسیسز بھی جو ہیں اسی طرح اسٹیپس میں ہوتے ہیں suppose we have a juice making factory so پہلے اسٹیپ میں آپ نے جوس ایکسٹریکٹ کرنا ہے سیکنڈ اسٹیپ میں لیٹ سپوز کہ وہ جوس ایک ویسل میں ڈال کے اس کو بوائل کرنا ہے اس میں تیسرے اسٹیپ میں اس میں کچھ سویٹنس ڈالنے ہیں پرزرویٹوز ڈالنے ہیں تاکہ وہ شیلف لائف اس کی انکریز ہو جائے اور چوتھے اسٹیپ میں سے اس کو پیکج کرنا ہے تو یہ فروٹ جوس بنانے کے لیے آپ کو چار اسٹیپ میں سے گزرنا ہوگا جب تک پہلا اسٹیپ نہیں کمپلیٹ ہوتا دوسرا نہیں اسٹارٹ کر سکتے اس طرح دوسرا نہیں کمپلیٹ ہوتا تیسرا نہیں کر سکتے اینڈ سون ہر اسٹیپ کی جو ڈیوریشن ہے وہ مختلف ہے وہ ڈپینڈ کرتی ہے کوانٹٹی پہ لیٹ سپوز آپ پہلے بیچ میں ون ٹن فروٹ ہے تو آپ کو آدھا گھنٹہ لگتا ہے جوس ایکسٹریکٹ کرنے میں دوسرا بیچ جو ہے اس میں آدھا ٹن ہے تو آپ کو پندرہ منٹ لگیں گے سو so, جو ہر اسٹیپ کی جو ڈیوریشن ہے وہ بھی ویری کر رہی ہے ڈیو ٹو ڈفرنٹ کنڈیشنس نا how would you control this sequence of steps جس کی ڈیوریشن بھی چینج ہو رہی ہے اور دوسرا جو اگلا جو اسٹیپ ہے وہ پہلا جب تک اسٹیپ کمپلیٹ نہیں ہوگا دوسرا آپ اسٹارٹ نہیں کر سکتے اس میں we are going to be looking at an example which simulates a four step process چار اسٹیپس ہوں گے ڈفرنٹ ڈیوریشن کے بیسکلی اس سرکٹ میں ہم یوز کر رہے ہیں ایک ڈیکوڈر یوز کر رہے ہیں اور ایک ملٹی پلیکسر یوز کر رہے ہیں اور ایک کاؤنٹر یوز کر رہے ہیں کاؤنٹر جو ہے ٹو بٹ کاؤنٹر ہے سو وہ کاؤنٹ کرتا ہے zero zero zero one one zero and one one تک کاؤنٹر جو آؤٹ پٹ ہے وہ کنیکٹڈ ہے ایک ٹو ٹو فور ڈیکوڈر کے سو کاؤنٹر جب زیرو زیرو ہوگا ڈیکوڈر کا آؤٹ پٹ پہلا جو آؤٹ پٹ ہے وہ ایکٹیویٹ ہو جائے گا جب کاؤنٹر کا آؤٹ پٹ زیرو ون ہوگا دوسرا آؤٹ پٹ ڈیکوڈر کا سلیکٹ ہو جائے گا اینڈ سو جو کاؤنٹر کا آؤٹ پٹ ہے وہ اگین ملٹی پلیکسر کے سلیکٹ لائنس کے ساتھ بھی کنیکٹڈ ہے سو آپ four input multiplexer use کر رہے ہیں سو جب کاؤنٹر کا آؤٹ پٹ زیرو زیرو ہے پہلا ان پٹ سلیکٹ ہو رہا ہے اس پہ جو بھی انفارمیشن ہے وہ آؤٹ پٹ پہ آ رہی ہے اسی طرح جب وہ کاؤنٹر کا آؤٹ پٹ زیرو ون ہو جائے گا اب سیکنڈ ان پٹ ملٹی پلیکسر کا یوز کر رہے ہیں اس کا جو ان پٹ پہ جو بھی انفارمیشن ہے وہ آؤٹ پٹ پہ آ رہی ہے سو آن نا جو ڈی کوڈر کا آؤٹ پٹ ہے وہ چار آؤٹ پٹس ہیں تو چاروں آؤٹ پٹس جو ہیں وہ چار پروسیسز کو یا چار اسٹیپس جو ہیں جس میں ایک پروسیس چل رہا ہے ان کو ایکٹیویٹ کرتے ہیں ہر پروسیس میں کوئی نہ کوئی مشین ہوگی جو یہ کام کر رہی لت سے فروٹ ایکسٹریکشن جوس ایکسٹریکشن کا ایک مشین ہے جس کو آن کرنا ہے وہ ایکسٹریکٹ کرنا شروع کر دے گی سو ڈی کوڈر جو چار آؤٹ پٹس ہیں وہ ہر پروسیس میں جو مشینز لگی ہیں ان کو ایکٹیویٹ کر رہے ہیں one at a time so جب کاؤنٹر زیرو زیرو ہے ڈیکوڈر کا پہلا آؤٹ پٹ ایکٹیویٹ ہوا اس نے پروسیس ون میں جو بھی مشین ہے اس کو ایکٹیویٹ کر دیا اب پروسیس ون جو ہے یا اسٹیپ ون جو ہے کب ختم ہوگا جب بھی جو بھی مشین چل رہی تھی اس نے کام کرنا ختم کر دیا تو it would send out a signal وہ سگنل کون ریسیو کر رہا ہے بیسکلی ملٹی پلیکسر جو ہم نے لگایا ہوا ہے اس کا پہلا ان پٹ ہم نے سلیکٹ کیا ہوا ہے سو پہلے پروسیس کا جو آؤٹ پٹ ہے وہ پہلے ان پٹ پہ کنیکٹڈ ہے ملٹی پلیکسر کے جو ہی وہ ایکٹیویٹ ہوگا آؤٹ پٹ پہ ہمارے پاس ایک ون ہی ایکٹیو لاجک لیول آ جائے گا وہ جو آؤٹ پٹ ہے وہ کنیکٹڈ ہے کاؤنٹر کے کلاک ان پٹ پہ سو جو ہی وہ ون آیا کاؤنٹر جو ہے وہ انکریمنٹ کر جائے گا نیکسٹ اسٹیپ پہ نیکسٹ اسٹیپ پہ انکریمنٹ کرنے سے کیا ہوگا ڈی کوڈر جو ہے اس کا سیکنڈ آؤٹ پٹ سلیکٹ ہو جائے گا جو سلیکٹ کر لے گا دوسرے پروسیس کو اسی طرح جب دوسرا پروسیس چلے گا وہ جب ختم ہوگا اس کے آؤٹ پٹ پہ ایکٹیو لاجک لیول آئے گی ملٹی پلیکسر کا سیکنڈ ان پٹ اب سلیکٹ ہو گیا ہوا ہے کیونکہ کاؤنٹر جو ہے آپ کا انکریمنٹ ہو گیا ہوا ہے سو ملٹی پلیکسر کے آؤٹ پٹ پہ وہ ایکٹیو لیول آئے گی وہ اگین کاؤنٹر کو انکریمنٹ کرے گی وہ تیسرے اسٹیپ پہ چلے جائے گا انس ون Let us have a look at the circuit which implements this operation sequencing using uh, a multiplexer, a decoder and a counter. Let us have a look at the circuit diagram representing the control of a manufacturing process through operation sequencing. We have used a 2-bit counter which has two outputs, C0 and C1. It has a clock input. So each time the clock input is activated, the counter increments to the next higher count. Initially, the 2-bit counter is reset to 00. The output of the 2-bit counter C0, C1 is connected to the select input of the 4 to 1 multiplexer M0 and M1. And similarly, C0, C1 output of the counter is connected to D0 and D1 of the 2 to 4 decoder. The four uh, steps or the four processes are defined by the blocks process 1, process 2, process 3, and process 4. Each process is activated when it receives an active high signal from the decoder. Similarly, each process ends when it activates a signal at the output. The signal is active high. Now consider the operation sequence. The 2-bit counter is reset. The output C0, C1 are both set to 00. The output 00 selects the first input of the multiplexer I0 to be available at the output of the multiplexer. Similarly, the counter 00, the counter information 00 selects the first output of the decoder Y0. As soon as Y0 is activated, process 1 starts. Now process 1 might uh, execute for 30 minutes. At the end of the 30 minutes, process 1 would activate its output. Since I0 is connected to the output of process 1, therefore the output of the multiplexer would have a 1. When the process 1 is executing, the output is 0. Therefore, the output of the multiplexer would have a logic 0 value. So as soon as process 1 ends, the output of the multiplexer sets to 1, which increments the counter to the next higher value, which would be 0, 1. Now 0, 1 selects the input I1 of the multiplexer. Similarly, the decoder output Y1 is selected. Therefore, process 1 has uh, stopped. Process 2 is selected. It is activated. Process 2 might execute for 10 minutes. As soon as process 2 completes, it activates its output to 1. The output, the active high output, is available at the output of the multiplexer, which again increments the 2-bit counter to the next higher value, which again selects Y2 output of the decoder منٹس as soon as out is available at the output of demultiplex which again for the last time put is set to put of the decoder is for to the out of the multiplexer these again incremented to zero zero and the process complete we have looked at the application multiplexer ایک لاسٹ ٹاپک رہ گیا ڈی ملٹیپلیکسر جو ہم آئندہ لیکچر میں کریں گے ٹل دی نیکسٹ لیکچر خدا حافظ السلام علیکم